سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے ان سے کہا وضو کے لیے مجھے کتنا پانی کفایت کرے گا انہوں نے کہا ایک مد اس نے کہا اور غسل کے لیے مجھے کتنا پانی کفایت کرے گا انہوں نے کہا ایک سا اس آدمی نے کہا یہ پانی مجھے تو کفایت نہیں کرتا انہوں نے کہا تیری ماں نہ رہے یہ مقدار اس ہستی کے لیے تو کافی تھی تو تجھ سے بہتر تھی ان کی مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے حدیث نمبر 610 مسند احمد